ہے جس کی مناسبت سے اللہ تعالی نے اس سورت کا نام سورہ مریم مقرر فرمایا سورہ مریم میں سب سے بنیادی تذکرہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان آیات میں حضرت مریم کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کس طرح آتا حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے مسند احمد کی روایت ہے اللہ سبحان و تعالی نے تقریباً سوا لاکھ پیغمبر مبوض فرمائے ان سوا لاکھ پیغمبروں میں سے تین سو تیرہ اللہ کے رسول گزرے نبی اور رسول میں فرق انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے عرض کروں گا مختصر یہ کہ رسول کو اللہ نئی شریعت نئے عطا فرماتے ہیں اور نبی کسی نہ کسی رسول کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آتے ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ رسول قرآن پاک کے الفاظ میں اول العزم کا معنی بڑی عظیمت والے اونچے درجے کے رسول ان میں ان پانچ رسولوں کے نام نامی یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا موسا علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے پیغمبر حضرت سیدنا نو علیہ السلام ترتیب یہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں ہمارے نبی محترم سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ حضرات العزم من الرسل ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ کے القاب میں مسیح آتا ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور مسیح کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا مسح کرنے والا اور مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اگر وہ کسی مادر ذات پیدائشی نبی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ ان کی بینائی کو واپس فرما دیتے اللہ کے حکم سے ہوتا تھا لیکن یہ معجزہ ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کسی برس والے جس آدمی کے جلد پر سفید دھبے ہوتے ہیں اس کی جلد پر ہاتھ پھیرتے کوڑ والے مرض پر اللہ تعالیٰ ان کی جلد کو ٹھیک فرما دیتے اور وہ بندہ صحیح سالم تندرست ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردہ کو کہتے اٹھ کر کھڑا ہو جا کم بھی ازن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا جاؤ تو حضرت وہ اسی طرح زندہ ہو جاتا یہ معجزات عطا فرما چونکہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا یہ مسیح کا لفظ مسیح دجال کے بارے میں بھی احادیث سے مبارکہ میں استعمال کیا اللہ انی اعوذ من اے اللہ میں اس مسیح جو دجال ہے اس کے فتنہ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لیکن دجال کو جو مسیح کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ پیر کے یا آنکھ کے نقشی ختم کر دیے یہ چہرہ اور دوسری بھی انگور کے پچکے ہوئے دانے کی طرح ایبدار ہوگی تو اس طرح چونکہ وہ چہرے پر جس طرح کسی نے ہاتھ پیر کر خراب کر دیا ہو اس وجہ سے اس کو مسیح کہا تو وہاں مسیح ایب کے معنی میں حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہی لفظ کمال کے معنی میں ان کے معجزے کے طور پر ذکر کیا جاتا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن نے یہاں ذکر فرما اب میں لفظوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کروں گا جب واقعہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ اس کی جغرافیائی جو قرآن کریم نے جو مقامات ذکر کیے جو کیا جغرافیہ اور موجودہ حساب سے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کون سی جگہ بنتی ہے وہ قصے کے آخر میں انشاءاللہ میں اس پہ روشنی ڈالوں فرمایا وز فل کتاب مریم آپ یاد کیجئے اللہ کی کتاب میں حضرت مریم کو حضرت مریم کا ذکر پڑھیے جی اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور از ان تب ازر از کمانا جس وقت اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں ظرف زمان مطلب یہ ہوتا ہے کوئی دو قسم کے ظرف ہوتے ہیں اگر کوئی جگہ بتلانے کے لیے آئے اس کو عربی گرامر میں ظرف مکان کہتے ہیں اگر وقت بتلانے کے لیے آئے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں یعنی یہ کسی زمانے کو بتلانے کے لیے یہ از ازا یہ سارے یہ اس ظرف زمان یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت ازن تبازت جدا ہو گئیں حضرت مریم ان زت یہ نباز نبازا کا معنی ہوتا ہے عربی میں عربی لغت اگر کھولیں تو نبازا کا معنی دیکھیں گے اس کا معنی کسی چیز کو پھینک دینا قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ نے یہ الفاظ ان لوگوں کے بارے میں استعمال